خالد کے بجائے ابو معاشر کے دوسرے شاگرد ہشام بن حسان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہمانہ روایت کی اسی طرح ابراہیم نخائی کے متعدد دیگر شاگردوں مغیرہ واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندوں سے ابراہیم نخائی سے انہوں نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کرچنے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معاشر سے روایت یعنی چھ سو اڑسٹھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو ستر